آمش نے شقیق سے اور انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ ایک خاندان کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر پہنچے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو میں دور ہٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ جاؤ میں قریب ہو کر دوسری طرف روح کر کے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موضوع پر مسا کیا یعنی قریب کھڑا کرنے کا مقصد उसकी ओट लेना था सही मुस्लिम हदीस नंबर 624